حق کو چھوڑے ہوئے کیا انہوں نے بات کو سوچا ناؤ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا